اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے قل یا ایوہا الكافرون تم کہہ دو کہ اے حق کا انکار کرنے والو لا اعبد ما تعبدون میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو تم ما اعبد اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں ولا انا عابد ما عبدتم اور نہ میں آئندہ اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو ما اعبد اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین